بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى نال شروع جڑو بے با مہربان مجرم اور الف لام إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين جڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا در نازل کی گئی ہے تو تھارا دل ماں اس کی وجہ سے تنگی بالکل نہیں ہونی لوڑی ہے جے تم اس کے ذریعے آگاہ کر دیں تو یہ ایمان اللہ واسطے نصیحت ہے اتبعوا ما أنزل إليكم من من ربكم ولا تتبعوا دونه أولياء قليلا ما تذكرون لوکو تم اس سے ور چلو جو کچھ تھارا در تھارا رب کی طرفوں نازل کی ہوگی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ گئے دوجہ حاجت روا تو مشکل کشا کی پیروی نہ کرو تم کاٹی نصیحت منے وَكَمْ مِن قَوْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ تو کتنی ہی بستی ہیں جڑی ہونے حالات کر چھوڑیں ان اور مارو عذاب رات کے ویلے آ پجیو یا دوپہر ویلے جس ویلے وہ آرام کر رہا تھا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين پھر جس ویلے ان پر مارو عذاب آ گیو اس ویلے ویل موتیں اس نے سوا کا گل نہیں کہ وہ بول پیا واقعی ہم ہی ظالم ہاں۔ الْمُرْسَلِينَ تو ہم ان لوگ ضرور کچھ پال کروں گا جنہوں در رسول چلایا گیا تھا تو ہم رسولوں نے ضرور پوچھوں گا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين پھر ہم اپنا علم نال ساری گل انہوں نے آگے بیان کر دیاں گا اور ہم کدھے تھا ہی نہیں والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم کہ اس تیڑے عملہ کو تولنو برحق ہے کہ جس آدمی کا عملہ کا پلہ پارا ہو جائیں گا بس یہی وہ لوگ ہیں جڑا اپنی جڑا کامیاب ہوئیں گا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون تو جس آدمی کا عملہ کا پلہ اولا ہو جائے گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ اپنا نقصان کیو ہے اس گلوں جے وہ ماری آیتہ کی حق تلفی کرے میں تھا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ تو یقیناً ہونے تم زمین میں بسایا تو ہونے اس थारा वास्ते रोजी कमान का जरिया रखा तो हम بہت کاٹی شکر کریں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين تو بے شک ہم نے تم پیدا کیا پھر ہم نے تھاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتہ نہ کیوں جی تم آدم علیہ السلام نہ سجدو کرو تاں سارا, تاں سارا نے سجدو کیوں ور ابلیس وہ سجدو کر علم شامل نہیں ہوگو قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من من وخلقته طين اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیڑی چیز نے تینا ٹھاکیو جو تو سجدو کر نہ کر جبکہ میں تینا حکم تھو اس نے کیوں ہوں تے سرس ہوں کیوں جتے منہ اگ تے پیدا کیو اور اس نے مٹی تے بنایو قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تو ہی تو لے جا تنہ یوں حق نہیں جے تو اس میں تکبر کرے بس تو نکل جا بلا شبہ تو اس دلہ بچوئے قال انظرنی يوم يبعثون اس نے کیوں تو منا اس تیارہ توڑی مولت دے دے جس تیارہ لوگ دوری واری پر زندہ کیا جائیں گا قال انك من المنظرین فرمایا اس نے مولت دے دیتی گئی قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم اس نے کیوں کیوں جے تیم انہا گمراہ کیو ہے اس گلو ان سیدھا رستہ پر ضرور بیسوں گو ثم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شدہ ولا تجد اکثرهم شاکرین فری نبر ہوں ضرور انہ گئے اگے تیمی عملو کروں گو تو انہ گئے پیچھے تیمی اور انہ گئے سجے تے کھپے تیمی تو تم انہ بچوں متا لوکانا شکر گزار نہیں دیکھتے قال اخرج منها مذءوما مدعورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تو تریر مردود ہو رہا چل تو بن انچو جڑوں بھی تیرا رستہ پر چلے گو پھر ہوں تم سارا نال ضرور جہنم نہ پار چھوڑوں گو اتو تم کھاؤ اور اس بوٹا کے نیڑے نہ لگیو نہیں تو تم دوئے زیادتی کرنا رہا ہو جائیں گا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين پھر ندوان کا دل میں شیطان نے وسوسوں کر لیو تانجے انہوں نے صدر آلی جگہ کھول دیا جڑی انہوں نے اولے تھی تو اس نے انہوں نے دعا نہ کیوں جے تھارا رب نے توڑا اس بوٹا تے بس اس سے گلن اٹھا کے ہوئے جے تم دوئے فرشتہ نہ بن جائیں یا تم دوئے سدا جنت میں رہن والا نہ ہو جائیں وقاسمهما تو دعا آگیا قسم کی جے ہوں ضرور تھارو پکو ہمدرد ہوں فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما, وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين شکر تو کھانا انہوں نے انہوں درجہ تے بن لے آئے پھر جس ویلے انہوں نے اس بوٹا وہ میوہ چکھیو تا انہوں نے سطر علی جگہ باندھے ہو گئی اور وہ دوئے اپنے اوپر جنت کا پتر پلٹن لگ گیا تو انہوں نے دعانا انہوں نے رب نے آواز دیتی کیوں میں تو انہوں اس بوٹا تے نہیں ٹھاکیو تھو تو کیوں میں تو نہ نہیں کیوں تھو یہ شیطان تھارو باندھے باندھے دشمن ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعا نے عرض کی ربا ہونے اپنے اوپر ظلم کیو ہے کہ جے کدے تو ہونا معاف نہیں کرسیں کہ مارے اوپر رحم نہیں کرسے تاہم واقعی زیان کرنا عالم میں شامل ہو جاؤں گا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فرمایو تم لے جو تم ایک دوجہ کا دشمن ہوئے گا تو تھارا واسطے زمین میں ٹھکانو ہیں تو ایک وقت توڑی زندگی گزارن وہ سمان ہے قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فرمائو اس سے مطلب نے زندگی بسر کرنی ہے تو اس سے مطلب نے مرنو ہے تو اس سے بچو تم کڑیا جیمہ یا بنی آدم آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك ذلك خير من آيات الله لعلهم يذكرون اے اولاد بے شک آنے تھارا واسطے لباس نازل کیو جڑو تھاری ستر والی جگہ نہ ٹکے تو زینت بھی ہے اور پریزگاری وہ لباس وہی سرس لباس ہے جو اللہ کی نشانیاں بھی چوئیں تانجے بے نصیحت حاصل کریں یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج آبویکم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے آدم علیہ السلام کی اولاد شیطان تو نہ ٹپلا نہ چھوڑے جس طرح اس نے تھارا ماں باپ نہ جنت بجو کٹا چھوڑے تھو تو اس نے انہوں دو کا کپڑا لوا چھوڑیا تھا انہوں نے اپنی سطر والی جگہ دسن لگ جائیں بے شک وہ تو اس کو کمبو تو نہ اس طرح تکیں کہ تب انہوں نے نہیں تک سکتا یقین انہوں نے ان لوگوں کو سنگی بنائے ہوئے جڑا ایمان قبول نہیں کرتا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون تو جس ویلے وہ کوئی بے حیائی کو کم کریں کہ ہونے نے باپ دادو یو ہی کچھ کرتو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ہونا اس کو حکم دیتو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اللہ تعالیٰ تے بے آیائی وہ حکم کدے نہیں دیتو کیوں تم اللہ تعالیٰ واہ میں جس کو تونہ کچھ پتو ہی نہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ تم فرما دیو میرا رب نے تے انصاف کرنے کو حکم دیتو ہے تے اس کو جے تم ہر نماز بھی اپنا منہ سیدھا رکھو تے تم اس کی عبادت کرو دین نہ اس وقت خالص کر گئے جس طرح اس نے تم تم پہلی واری پیدا پیدا کیا پھر ہوئیں گا ہدا حق علیہم اتخذوا من دون ایک جماعت نہ اس نے ہدایت دے دیتی تو ایک جماعت پر گمراہی پکی ہو گئی انہوں نے اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے شیطان اپنا سنگی بنا لیا ہے تو خیال یوں کریں جو ہدایت بریں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وکلوا وشربوا ولا تسرفوا انہو لا يحب المسرفین اے آدم علیہ السلام کی اولاد تم ہر نماز میں لے اپنو چنگو لباس لایا کرو تے کھو اور پیو تے حدو نہ بدو بے شک وہ حدو بدن آلانا پسند نہیں کرتو قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطجبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کس نے اللہ تعالیٰ کا اس لباس نہ آرام کیو ہے جو اس نے اپنا بندہ واسطے پیدا کیو ہے تے کھان پین پاک چیزاں نہ تم فرما دیو یہ نعمت اللہ تعالیٰ یہ نعمت ایمان آنا واسطے دنیا کی زندگی مامی اور قیامت کے یہ تحت وے خالص ان واسطے ہی اس طرح ہم جان آنا واسطے آیتان کھول کھول کے بیان کراں قل انما حرم الفواحش ما منها وما بطن کروں گفن الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تم فرما دیو میرا رب نے بس بے حیائی کی گلنا نہ آرام کیو ہے جڑی باندے میں وے بھی تے جڑی اولے میں وے بھی تے گناہ نہ تے اناک جاتی کرنا تو اس گل نہ جے تم کسے نہ اللہ تعالیٰ نال شریک کریں جس کا بارہ میں اس نے کہیں دلیل نازل نہیں کی تو یہ گل بھی جے تم اللہ تعالیٰ ور اسی گل میں جنہ وہ تونا علم ہے ہی نہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر ایک امت واسطے ایک مدت مقرر ہے تو جس ویلے انہوں وہ مقرر وقت آ جائے پھر وہ ایک پڑھ نہ پیچھے ہو سکیں تن اگے ہو سکیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقاب فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وہ آدم علیہ السلام کی اولاد جس ویلے تھارا کھول ہیں تھارا بھی رسول آمیں جڑا تونا میری آئے پڑھ پڑھ گئے سنا میں پھر جڑو پریزگاری اختیار کرے اور اپنوں آپ ٹھیک کر لیا ہے اس لوگ کا ورت ہے نہ کوئی خوف ہے تو نہ بھی غمگین ہوئے گا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جڑا میری میریاں آئتن کہیں گا اور انہوں کا مقابلہ میں تکبر کریں گا یہ لوگ تے دوستی ہیں یہ صدا اس سے مریں گا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين تو بڑو ظالم کیڑو بیگو جڑو اللہ تعالیٰ ور چھوٹو بوتان لاوے تو اس لی آیتہ نہ چھوٹھی کے انہا لوکاں گا لیکھ کو لکھے ہو اس سو انہوں نے لب جائے گو اس توڑی کے جس ویلے مارا چلایا وہ فرشتہ انہوں کو لے جان کرن وقت ہے آ جائیں گا وہ پوچھیں گا کتے تھارا وہ معبود جنہ کی تم اللہ نہ چھوڑ گئے عبادت کریں تھا وہ کہیں گا وہ مارا تے گاؤں گیا ہیں تو وہ آپ اپنے اوپر گواہی دیں گا جو واقعی وہ کافر تھا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم ليولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اللہ تعالیٰ فرمائے گو انسانا تجینا جڑا ٹوڑا تھارا تے پہنو ہویا ہیں تم ہی انہا نال دو زخمہ بڑھ جو جس ویلے بھی کئی نمی جماعت اس میں بڑھے گی وہ اپنی سنگی جماعت پر لانس کرے گی یہ توڑی کے جب سارا ہی کٹھا ہو جائیں گا اس ویلے پچھلا لوگ اپنا اگلا لوکاں گا بارہ مکیں گا یہی وہ لوگ ہیں جنہاں نے ہونا گمراہ کیو تھو لہذا انہاں نے دوزخ کو دونو عذاب دے اللہ تعالیٰ فرماوے گو سارا واسطے دونو ہی ہیں ورتم جانتا نہیں وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اگلا لوگ پچھلا لوگ کا نہ کہیں گا تو انہوں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں لہذا تم جڑی کھٹی کرے میں تھا انہوں کا بدلہ میں عذاب کو مزو چکھو إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بے شک جنہ لوکاں نے ماری آیتاں نہ چوٹھی کیو تو انہاں کا مقابلہ میں تکبر کیو انہاں واسطے آسمان کا بوا نہیں کھولیا جا سے تے نہ وہ جنت میں کدے جا سکیں گا ات توڑی جے اونٹ سوئیں گا لکا بھی چلنگ جے تے ہم مجرمانہ اس طرح سزا دیاں لہم من جہنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين انہوں واسطے جہنم کی اگ کی اگلی تلاگی تو انہوں کا اوپر اس اس سے سے وہ اڑنو تو ہم ظالمانہ سزا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك هم فيها خالدون تو جڑا لوگ ایمان مان لیا اور انہوں نے چنگا عمل کیا تو ہم کسی ور اس کی طاقت بد ذمہ واری نہیں سکتا یہی لوگ جنتی ہیں یہ سدا اس سے مرے گا ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون تو انہوں نے دلا میں جو کچھ سار تک کروت بے گو ہم وہ کٹ دیاں گا انہوں نے کولے نیر بختی میں ہی تو وہ گا ساری صفت اللہ تعالیٰ واسطہ ہیں جنہوں نے جس نے ہم ات توڑی پچھایا تو ہم اس مقام توڑی کدے نہیں پوچھ سکا تھا جے کدے اللہ تعالی ہونا رستو نہ دستو بے شک مارا رب کا رسول سچی گل لے گا آیا تھا تو انہوں نے بلا گیا کی ہو جائے وہ یا ہے وہ جنت جس کا تم وارث بنا دیتا گیا ہے نے عملہ میں صدقے جڑا تم کرے میں تھا النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل فهل وجدتم وجدتم میںب سہلوجم سہل وج تم میں سہدن بہن ہوں اللہ تی عربی تو جن تالا دوستیاں بلا گئے کہیں گا جے مارا نال مارا رب نے جڑو وعدو کیو تھو ہم نے وہ برحق دیکھ لیو ہے تو کیوں تھارا رب نے جڑو وعدو تھارا نال کیو وہ تھو تم نے بھی وہ ٹھیک دیکھ لیو ہے ویکن آہو پھر ایک آواز دین آلو دو آگے بشکار آواز دیا گو جس ظالمہ ور اللہ تعالیٰ کی لانت دے الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون جڑا اللہ تعالیٰ کا رستہ دے ڈکے میں تھا تو اس میں ڈنگ لوڑتا رہے تھا تو وہ آخرت کو انکار کرے میں تھا وَبَيْنَهُمَا عِجَابٍ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ان دوہاں دے بشکار ایک بنو بے گو تا آراف پر کچھ لوگ بیں گا جیلا ہر اکڑنا اس کی نارتے سیان لیں گا تب جنتیاں نہ بلا کے کہیں گا جی تھارا پر سلامتی رہے یہ آراف والا اجو جنت میں داخل نہیں ہویا اس سے ور میں امید رکھتا ہوئے گا وَإِذَا طُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جس کڑی انہوں کی نظر دوزخیاں در پھریں گی ویکھیں گا او ماریا ربا تو ہونا انہوں ظالمہ میں شامل نہ فرمائیے ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون دے آراف والا کچھ کافر لوگوں نہ بلا کے کہیں گا جنہوں نے وے انہوں کی نار تے پشانتا ہوئیں گا وے انہوں نے کہیں گا تو انہوں تھاری ٹل تے تھارو وہ اکڑنوں اللہ کی رحمت نہیں ہو سکے تو انکم حکم ویگو جاؤ تم جنت میں چلیا جاؤ نہ تھارا مر کوئی ڈر ہے تو نہ تم غمگین گا ونادى أصحاب أصحاب النار الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين تو دوسخی جنتیاں نہ بلا گئے کہیں گا جے مارا ور تھوڑو جو پانی سٹ چھوڑو یا جڑو رزق اللہ تعالیٰ نے کرنا دیتو ہے اس بھی جو کچھ دے دیو وہ گا جے اللہ تعالیٰ نے تے انہ دعا چیزانا کافران ور حرام کر چھوڑے ہوئے الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون جنان نے اپنا دین نہ کھیڑ تماشو بنا لیو تو تو جنہوں نے دنیا کی زندگی نے تو کھاما سٹے ہو تھو پھر آج ہم ہی انہوں نے اس طرح بسار چھوڑا گا جس طرح انہوں نے آج کا اس دن کی ملاقات نہ بسار چھوڑے تھو تو جس طرح وہ ماری آیتہ کے نمکرے میں تھا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ تو انہیں یقیناً انہوں نے اسی کتاب پچا چھوڑی ہے جس نے انہیں اپنا علم کے مطابق تفصیل نال بیان کی ہوا ہے جیڑی ایمان واسطہ واسطے ہدایت تے رحمت ہے يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یہ کاناڈی کے چھڑا اس حقیقت کا باندھے آ جاننا تو جس ہے اس کی حقیقت باندھے آ جائے گی اس ہے جنہوں نے پہلا اس نہ بسارے ہو تھو ویکھیں گا بے شک مارا رب کا رسول سچی گل لے کے آیا تھا ہن مارو کوئی سفارشی ہے جڑو ماری سفارش کر دے یا ہونا واپس کیو جا سکے تاں تاکہ جی ہم اس تو علاوہ کام کراں جڑا ہم کراواں تھا بے شک انہوں نے آپے اپنو نقصان کیو ہے تے جڑی گل وے پلے تے بناوے میں تھا وہ ہوا ہو گئی ہیں إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بلا شبہ ہر پالن ہار وہ اللہ ہی ہے جس نے اسمانانا تے زمین نہ چھاں پیڑا میں پہ بنایو پھر اس نے عرش پر تجلی فرمائی وہ دن نہ رات بھر ٹاک چھوڑے جڑو اس کے پیچھے لگو وہ دو دو آ جائے تو اس سے نے دیت چن اور تارا پیدا کیا جڑا اس کا حکم کا بنیا مائیں سنو اس سے وہ کام میں پیدا کرنوں تو حکم دینوں بڑی برکت آلو ہے اللہ جڑو دنیا جہان وہ رب ہے ادعو ربکم تضبعا وخفیہ إنه لا يحب المعتدين تم اپنا رب کو دعا منگو آج بھی کر گئے تے بلے بلے واقعی واد بدن آلنا پسند نہیں کرتو ولا تفسدوا في بعد وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين تے تم زمین نہ ٹھیک کر دین تے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ تے اس کو ڈر ڈر گئے اور امید رکھ کے دعا منگو اللہ تعالیٰ کی رحمت تے نیک لوکاں تو نیڑا ہی ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون تو وہی ہے جڑو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دین واسطے ہوا نہ چلاوے پھر جس ویلے وہ پارا چڑھ نہ چاہ لے ہم اس نہ روڑا نال مری ہوئی زمین در آگ چھوڑا تو ہم اس نال بدل براواں پھر ہم اس نال ہر طرح وہ میوہ پیدا کر دیا اس طرح ہم قیامت کے تہرے مردہ نہ زندہ کر دیاں گا تاکہ تم نصیحت حاصل کریں والبلد الطيب يخرج يخرج نباته ربه والذي خبث لا نكدا كذلك نصدف لقوم يشكرون تجڑی تجڑی چنگی زمین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 کی قوم کا مقدم بولیا ہم تے دن صاف میں دیکھ رہے ہیں قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين نو علیہ السلام نے فرمایا وہ میری قوم میرے اندر تے ذرا بھی گمرائی نہیں بلکہ ہوں تے دنیا جہان کا رب و رسول ہوں ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون ہوں اپنا رب کا پیغام تھارا توڑی پچاؤں تے تونا نصیحت کروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں وہ گل جانوں جڑی تم نہیں جانتا ڈراویں تے تم پرہیزگار بن جائیں اور تاں جے تھارا اوپر رحم کی ہو جائے فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ چیکڑ انہوں نے اسنا چوٹھو ہی کیوں تو انہیں نوح علیہ السلام تے وہ لوگ جڑا کشتی انہوں نے نال تھا بچا لیا تو انہیں انہوں نے غرق کر چھوڑیو جنہوں نے ماری آیتہ نہ چھوٹھی کیوں تھو واقعی وہ لوگ انہ ہو گیا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ تے قوم عاد در ہونے انہاں دا بھائی خود علیہ السلام نبی بنا کے چلایا انہوں نے فرمایا او میری قوم کے لوکو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس نے سوا تھارو کوئی معبود نہیں پھر کیوں تم ڈرتا نہیں قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظن إنك من الكاذبين انہوں کی قوم گا انہوں مقدمہ نے جنہوں نے کفر کو ورستو نوڑ لیو تھو جواب دیتو ہم تے بلا شبہ تینا بے بیوکوفی میں دیکھ رہا ہاں۔ تے مارا خیال ماں تو بالکل ہی چھوٹو ہوئے قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين انہوں نے فرمایا اور میری قوم کے لوگ کو میرے اندر ذری بھی بے بیوقوفی نہیں بلکہ ہوں تے جہانا کا پالنہار وہ پیغمبر ہوں أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين ہوں تو اپنا رب کا سنیا پچاؤں تو ہوں تھارا تھارو ہمدرد اور امانت دار ہوں أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون کیوں تونا اس سے گلورا عام کی ہے جے تھارا رب کی طرف ہوں تھارا کول ہے تھارا ہی ایک آدمی کے ذریعہ نصیحت آگئی ہے تاکہ وہ تونا ڈراوے تو یاد کرو جس طرح اس نے تونا قوم نوح علیہ السلام سے بات بسائیو تو اس نے قد بت مامی تونا خوب بات ہو دیتو زیادہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو قالوا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين انہوں نے کیوں اللہ تو اس سے گلو مارے کو تاکہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور ہم انہوں نے چھوڑ دیا کی عبادت مارا باپ دادا کرے میں تھا بس تو مارا پر وہ عذاب لے آ جس سے تو تون ڈراوے جے کر تو سچو ہے وقع رجس وغضب في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فرمایو تھارا اوپر تھارا رب وہ عذاب اور کہ بس آئی کیوں تو میرا نال کرے چڑا انہوں نے بارا ماں تونے تے تھارا باپ دادا نے تار لی آئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بارا بارہ کا دلیل نازل نہیں کی بس تم ہی ڈیکو ہوں ہی تھارا نالا ڈیکو لگو اور وہ ایمان نہیں میں تھا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فذروا ما تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم تو انہیں قوم سمود در انہوں نے پائی صالح علیہ السلام چلایا انہوں نے فرمایا او میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کرو اس نے سوا تھارو کوئی معبود نہیں بے شک تھارا کول ہے تھارا رب ضرور ایک نشانی آ گئی ہے یعنی یا اونٹنی اللہ کی طرفوں تھارا واسطہ ایک بڑو موجزو ہے زیادہ تم اس نہ چھوڑ دیو جے یا اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھے پھرے تو پہلی نیت سنگ اس نال کھیچل نہ کریو ورنہ تونا دردناک عذاب آ پکڑے گو وَلْتُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تچے تو کرو جس ویلے اللہ تعالیٰ نے قوم آت بعد تو بساؤں زمین میں جگہ دیتی کہ تم زمین کا نرم حصہ بڑا بڑا محل بناویں تم پہاڑا نہ کڑ کڑ گیا مکان بناویں لہذا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتہ نا یاد کرو تو زمین میں فساد مچاتا نہ پھرو قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون انہوں قوم بچوں بڑا مقدمہ نے انہوں مومنہ نہ کیوں جنہوں نہ کمزور سمجھو جائے تو کیوں رے تو انہوں پتو ہے جس صالح علیہ السلام نہ انہوں کا رب دروں رسول بنا گئے چلائے ہوگی ہوئے انہوں نے کیوں ہم تا اس دین پر ایمان لے آیا ہوں جیڑو دے گئے وہ چلایا گیا ہیں قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا چھیکڑ انہوں نے اونٹنی کی کچھ کپ گئے اس نے مار چھوڑیو تو اپنا رب کا حکم کی نافرمانی کی اور کہنے لگا او صالح علیہ السلام جے کدے تو واقعی پیغمبر ہے تا وہ عذاب لے آ جس سے تو ہونا ڈراوے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پھر انہوں نے بچا لگا سخت عذاب نے آپ پکڑے ہو تو وہ اپنا کرم منہ منہ دا پیاریا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صالح علیہ السلام انہا در کانڈ پھیر گا چل پیا اور فرمایو او میری قوم میں تا توڑا اپنا رب کو پیغام پیغام پہنچا چھوڑے تھو تے میں تونا نصیحت کی تھی ورتم نصیحت کرن آنا پسند پسند ہی نہیں کرتا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ تو لوط علیہ السلام نے انہیں نبی بنا کے چلایا جد انہوں نے اپنی قوم نہ کیوں تم اسی بے حیائی کرے جڑی تھارا تے پہلا دنیا جہان میں کسی نے نہیں کی انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون تم عورتہ نہ چھوڑ گئے مردہ نال اپنی خواہشیں نہ پوری کریں بلکہ تم تے اپنی بدیا و روکیں وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم مناس يتطهرون تو قوم نہ اس تو علاوہ کوئی جواب نہیں بنیو کہ وہ یوں ہی کہنے لگا جی اُنہوں نے اپنی بستی کٹ چھوڑو یہ لوگ مچی سچا بنے تو انہوں سلام کارالا کار لیا سوائے انہوں کی بیوی تھے وہ پیچھے رح شامل ہو گئی تو انہیں انہوں پر خاص طرح کی بوٹ پر آئی پھر تک لیو مجرموں کو کی حالو گو مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين تو انہیں مدین در انہوں کا بھائی شعیب علیہ السلام نبی بنا کر چلایا انہوں نے فرمایا اے میری قوم جو لوکو تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اس نے سوا تھا تھارو کوئی معبود نہیں یقینا تھارا ہے تھارا رب کی طرفوں صاف نشانی آ گئی ہے لہذا تم پورو پورو منیا تے تولیا کرو تے تم لوکاں نا انہاں دی چیز کٹا لے نہ دیو تے زمین مگا درست ہو جان تے بعد اس میں اتی چکتا نہ پھرو یہی تھارا واسطے بہتر ہے جے کر تم مومنے ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون يضلون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فرستور اس واسطے نہ بیسیا کرو کہ تم لوگوں نہ ڈرامے اور تم اللہ تعالیٰ کا رستہ تے اس پر ایمان لیان لیا نہ روکیں تو تم اس میں ڈنگ لوڑتا رہیں تو یاد کرو جس کڑی تم تھوڑا جا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تم زیادہ کیا تو تم دیکھ لیو فساد چکن والا وہ انجام کس ہو ہو رہے وَإِن كَانَ قَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا تم أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين تو جے تھارا بچو ایک جماعت اس پیغام پر ایمان لے آئی جڑو دے گئے ہوں چلائے گئے ہوں تو ایک جماعت نے ایمان قبول نہیں کیو پھر تم صبر کرو اتھوڑی کے مارے بشکار اللہ تعالیٰ فیصلو کر دے تو وہ سب سے سرس فیصلو کرنا لو ہے صدق اللہ العظیم